آج کے سبق میں آپ سورت الانشقاق کی آیات نو تا اٹھارہ کی مشق کریں گے آئیے اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینقلبو یہاں نون پر اخوا کیجئے اور قوف پر پڑھیے وَيَنْ قَالِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِلَىٰ یہاں مد منفصل ہے تین علف کے برابر اوپر کو کھینچئے مسرورا میں دونوں پر ہوں گے اس کے اوپر بما پیش ہے اور اس کے اوپر دو زبریں ایلا اہلی مسا مس منتیا مشدد ہے وہ نہ کریں گے یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے لہذا ہم یہاں اظہار کریں گے اظہار حلقے كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ بہو كِتَابَهُ وَرَاءَ پر ہوگا اور اس کی وجہ سے الف بھی پر پڑا جائے گا یہ مد متصل ہے اس کو آپ لازمی طور پر پانچ حرکات لمبا کریں وار واہ ری وقت کی صورت میں ہا کے نیچے کھڑا ہا کو ساکن کر دیں گے لیکن جب ملانا چاہیں تو پھر ہی ری ہوگا وقت میں وہ ری پڑیں گے فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا نہیں سا کے اوپر پیش ہے سبو نہیں ثبورا پڑھیں گے فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا یہ وقت جب کیا تو ثبورا رو پڑا لیکن اگر ملانا چاہیں اس آیت کو اگلی آیت سے تو پھر را کی تنوین واؤ سے ملے گی ادغام گننے کے ساتھ ہوگا سب وسلہ پڑے گا انگو کی أهله مسرورا في أهله مسرورا یہ مد منفصل ہے تین الف کھینچیں گے اس کو فی اہلی مسرورا إنه ظن إنه ظن دونوں نون مشدد ہیں غل نہ کریں گے إنه ظن إنه ظن أن لن يحور نون ساکن کے بعد لام ہے ادغام بغیر غنہ ہوگا لیکن یہاں ادغام بغل نہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد جا ہے اب یہاں آپ کو تین نقطے نظر آتے ہیں بلا کے بعد بھی یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں محمود آپ بتائیں یہ کون سا قاعدہ ہے اس قاعدہ کو معانقہ کہتے ہیں یعنی کہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ٹھہرنا ہے اگر آپ یہور پر ٹھہرتے ہیں تو بلا کو ان بہو سے ملائیں اور اگر بلا پر ٹھہرتے ہیں تو ان بہو کو علیحدہ پڑھیں یہور کے بعد آیت ہے ہم یہاں ٹھہرے گی کیونکہ یہاں پر آیت بھی ہے اور بلا کو ان نا بہو سے ملائیں گے شاباش یحور یحور بلا رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ مشکو یہ مد منفصل ہے تین الف کھینچیں گے قوف کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یہاں بھی قوف کی صفت قلقلہ ادا ہوگی اس لیے کہ اس کو ساکن کر رہے ہیں وقف ہے فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق واللیل واللیل وما وسق وما وسق وما وسق وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق إذا اتسق إذا اتسق,